حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے